حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نظر میں کسی مومن کو ناحق قتل کرنے سے پوری دنیا کا تباہ ہو جانا بھی کم اہمیت رکھتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو انیس